حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعت المبارک کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب کے مطابق لکھتے ہیں ان میں سے کوئی تو اس آدمی کی طرح ہوں گے جس نے اعلیٰ درجے کا اونٹ صدقہ کیا اور کچھ اس آدمی کی طرح جس نے کم درجے کا اونٹ صدقہ کیا کچھ اس آدمی کی طرح جس نے اعلیٰ درجے کی گائی صدقہ کی اور کچھ اس کی طرح جس نے کم درجے کی گائے صدقہ کی کچھ اس آدمی کی طرح جس نے اعلیٰ درجے کی بکری صدقہ کی کچھ اس آدمی کی طرح جس نے کم درجے کی بکری صدقہ کی کچھ اس آدمی کی طرح جس نے بہترین مرغی صدقہ کی اور کچھ اس آدمی کی طرح جس نے کم درجے کی مرغی صدقہ کی کچھ اس آدمی کی طرح جس نے قیمتی چڑیا صدقہ کی اور کچھ اس آدمی کی طرح جس نے عام چڑیا صدقہ کی کچھ اس آدمی کی طرح جس نے بہترین انڈا صدقہ کیا اور کچھ اس آدمی کی طرح جس نے عام انڈا صدقہ کیا سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھاسی